عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم أنصوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند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 و جلہ پر پھر مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے بہت سے لوگ یوں کہتے کہ یہ معقول نہیں تو ہمارا ایمان معقول پر نہیں منقول پر ہے عقل اور نقل کے درمیان جب تعارض ہو تو ہمیشہ جو ہے وحی نقل کو ترجیح دینا چاہیے فلینوب آمنو بھی ازرو اور تعظیم اور جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی فرض ہے اور ہمارا ایمان بھی اس پر ہے اللہ جل والا نے پچیس انبیاء کے نام نامی اس میں گرامی کا ذکر فرمایا قرآن شریف میں اور فرمایا یا موسا یا عیسیٰ اس طریقے سے جب حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کو مباشرتاً خطاب تو پھر فرمایا یا ایون نبی یا ایون رسول یا مزمل یا مدثر تو اتنے پیارے القاب کے ساتھ جو ہے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا ہم صرف مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو استعمال نہیں کر سکتے حتیٰ کہ جو ہے القاب ہو اس سے پہلے یا اس کے بعد تو یہ ہمارا ایمان کا تقاضہ ہے اور محبت کا تقاضہ بھی تیسرا جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں محبت محبت کیا اللہ جل ولا نے آج چیزوں کا ذکر فرمایا کل ان کان آباؤکم آبا حکمبا بنا حکم بخوان حکم بواج حکم و عشیر حکم و اموال ان کی طرف تمہا وہ تجارت ان تکشو نہ کساد مسا کن تردو نا اللہ و رسول و جہاد ان کی سبیل چاہا جائے ہمارے والدین ہو ہمارے اولاد ہو ہمارے خاندان والے ہو میاں بیوی ہو بھائی بہن ہو چاہے ہمارے تجارت ہو مال ہو مکانات ہو ان میں سے کوئی چیز یا سب چیزیں جو ہے ہم کو زیادہ پسندیدہ اور محبت ہو اللہ جل سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد سے اللہ کے راہ میں جو دعوت بھی ہے تبلیغ بھی ہے سب کچھ ہے کتاب بھی اس میں شامل ہے سب کچھ تو فتح بسو آپ انتظار کیجئے گا حتیٰ یا عطی اللہ عمری اللہ جل عذاب جو ہے بھیجیں گے اللہ حفاظت فرمائے تو یہ ہے محبت کا تقاضا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين بخاری شریف کی روایت ہے تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محبت اتنی ہو کہ جو ہے تمام مخلوق سے زیادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ہم جو ہے اتنی محبت رکھے کہ سب پر ترجیح ہو ایک جو ہے مثال بخاری شریف کی روایت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و صحابہ کادو یقتتلون علی اللہ وضو ایک حضو جو ہم کرتے ہیں اور جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں حضو کے لیے اس کو وضو کہتے ہیں فتحہ زبر کے ساتھ تو جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ وہ ہمیشہ انتظار فرماتے تھے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائے اور وہ پانی جو مائع مستعمل کے درجے میں کہ وہ زمین پر نہ گرے اور جو ہے قریب تک وہ آپس میں جو ہے محبت کی وجہ سے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو جائے مجھے مل جائے مجھے مل جائے اتنی محبت جب کہ پانی کے قطرات زمین پر نہ گرے تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اور چیزیں میں جو تو یہ ہے محبت کا تقاضا تو ایمان ہو ادب تعظیم ہو محبت ہو اتباع ہو ایک ہے بکرا بکرا کے جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو طبی کہتے ہیں تو جیسے طبی جو ہے بکرا اپنی والدہ کے پیچھے پیچھے ان تم تو ابون اللہ فت تبھی ہم بھی ایسی اتباع کرے حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لائن میں یہ یعنی صرف مسجد میں اور مدرسہ میں نہیں چاہے ہمارے تجارت ہو شادی ہو جو بھی ہو یو حبیب اللہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ جل گناہ کو معاف فرمائیں تو یہ ہو گیا ہے اعمال اور افعال کے تو اتباع اقوال میں عطی اللہ و عطی رسول عطی اللہ و رسول کوئی بھی آیت نہیں ملے گی آپ کو قرآن شریف میں جہاں پر اطاعت اللہ مذکور ہے اور اس کے بعد رسول نہیں کہ چونکہ اللہ نے خود فرمایا میں یوسی الرسول فقط عطا اللہ تو اللہ کی اطاعت کا صرف ایک واحد ایک ہی راستہ ہے ہم اتباع کرے اطاعت کرے مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر وہ اطاعت بن جائیں گی اللہ جل والا کی پھر جو ہے درود شریف بھی ہے اللہ جل والا نے خود فرمایا ان اللہ ملائکتہ علی النبی یا ایو الذین آمن اللہ علیہ وسلم تسلیما تو دیکھیے ہم اب مسجد میں ہیں اگر ہم تمام روایت پر غور کریں ملاحظہ فرمائیں تو مسجد میں آنے سے پہلے بھی یہ سنت ہے بسم اللہ و والسلام وسلام رسول اللہ رب فلی دنوبی اللہ مفتح علی اباب رحمتی تو ہم نے کیا کیا سب کچھ شارٹ کٹ کر لیا اللہ سبیل الاختصار بچے کو بھی طلباء کو ہم پردے پراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مفتح علی لو یہ ٹھیک نہیں تو ہم پوری جو دعا ہے اس کو ہم بیان کریں اور محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرکز ہوں جب بھی مدینہ منورہ میں تھے حضرت تو اذان سے پہلے مسجد میں حاضری ہو جاتی تھی مسجد نبوی میں اور کبھی کبھی اپنے شاگرد مریدین کے لیے زور سے پڑھا فرماتے تھے کہ نویت الاعتکاف ما ماں جم تو پھر تو کسی شاگرد مرید نے پوچھا حضرت کتنے اعتکاف ہو گئے تو حضرت جی حضرت نے فرمایا نول اللہ مرکدہ اگر ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ہمارا بہرا پار ہے تو ہم جو ہے اس طریقے سے ہر چیز کو سنت کو معمول مت معمولی مت سمجھنا ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہر سنت مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا دنیا و معافیہ ہے یہ ہے تو پھر ایمان کا تقاضا اور محبت کا تقاضا ورسروف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو ہے ہم جو ہے مدد کریں تو مدد یہ نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نخاص کوئی احسان کریں یہ تو ہم اپنے اوپر جو ہے اللہ تعالی نے تو فرما دیا ورفا انالقی کر آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں نوز باللہ عیسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یوں کہتے ہیں نباح القلاب لا یدر صحاب کتے جب بونگتے ہیں تو وہ تھوڑی جو ہے کسی بادل کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو وہ ہے وہ رفا انا کا ذکر اتنا اونچا اتنا اونچا ادا ذکر تو ذکر کا ہی جب میرا نام اللہ جل والا کا نام ہو پھر اس کے بعد آپ ہی کے اس میں گرامی نام نامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر اس کے بعد اب دیکھیں گے جو ہے اذان میں اشد اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ تو یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں کتنی آیتیں ہیں مشرقین کافرین گستاخ تھے بکواس کرتے تھے یہ وہ اللہ جل نے کتنے آیت میں دفاع فرمائی حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھی بیماری ایپیلیپسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لگ جاتی تھی نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت اللہ جل نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا سب سے بہترین ہوشیار اب قریب مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہتے تھے کہ زبان مبارک میں اختلاط اشتراب جو ہے اللہ جل والا نے فرمایا وما ان کہ یہ تو وہی ہے جس کا تلفظ مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ ہیں پھر کہتے تھے کہ بس یہ تو خواب کی باتیں ہیں آپ نے جو ہے یہ دیکھا اللہ نے فرمایا نہیں چاہے آنکھ سے دیکھا ہو آنکھ مبارک سے یا دل مبارک سے ما ما ما زاغ البصر وما طغى ہر جگہ پر اللہ جل نے دفاع کی حبیب اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کا زمانہ ہے کہ اس وقت جو ہے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ متحرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تو پھر پہلے بچہ صاحبزادہ زیادہ پیدا ہوا قاسم پھر جو ہے بچپن ہی میں اللہ کے پیارے ہو گئے پھر اس کے بعد مدت کے بعد جو ہے عبداللہ جن کا لقب جو ہے طیب طاہر کا وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے یہ کم بخ بد جو ہے ابو جہل نے کہا کہ آپ ابتر ہو نعوذ باللہ اللہ جل نے آیت نازل فرمائے ان شانی کا حول ابتر ان مبغدہ کا حول اختر اللہ جل والا اس وقت ابھی بھی قیامت تک جس نے بھی گستاخانہ کلام کی گستاخی کا اظہار کی اللہ تعالی جو ہے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے دیکھیے یہ ہے قرآن شریف آپ خود دیکھتے اس زمانے میں کہ یہ لوگ کتنے ذلیل ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان تو تحفظ ناموس تحفظ ناموس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فرض ہے اور اس میں جو ہے دو دو رائے نہیں ہے ابن حجر اسقلانی لم یولد بعض علماء نے لکھا اتنا جلیل و قدر محدث جو ہے الاصابہ میں اس نے یہ ذکر فرمایا یہ واقعہ صحابی تھے نابینا ان کا نام تھا جو ہے امر بن عدی امر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ وکان رجول اور نابینا تھے تو وہاں جو ہے مدینہ منورہ میں ایک یہودیہ تھی اور وہ اشعار اور یہ وہ بکواس کرتی تھی مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بہت کچھ اسے بکتی تھی تو یہ نابینا ہونے کے باوجود عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بدر کے بعد زبردست کامیابی ہوئی مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو تو جو ہے اس کے باوجود وہ پھر اپنی کام جو ہے جاری رکھتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستخانہ کلا تو وہ گئے نابینا کے حالت میں اور اپنی تلوار یا چاقو جو بھی ہو اور بالکل جو ہے اس کے اندر رسید کر دیا اندر سے آر پار ہو گیا پھر جو ہے معاملہ آیا حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ حبیب انا میں نے تو یہ کام کیا حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا الصابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا لا ينتطح ہا انزان کہ دو بکریاں جو ہے کا اختلاف نہیں اس مسئلہ میں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں شیخ الاسلام میں تیمیہ رحم اللہ نے ایک پوری کتاب تصنیف کی اس میں کہ اصارم المسلول علا شاطم الرسول تو ہم ایسی کتاب کی ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کر بندوں کے ساتھ لوگوں کو اڑا دو لیکن کم از کم ہمارے اندر وہ غیرت تو ہونا چاہیے ہم دفاع کریں حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آیتیں ان نشانی اکول اب ہمارے سامنے اس زمانے میں لوگ الٹے سیدھے بکواس کرتے تھے اللہ جل نے فرمایا کفی نا کل مستحزین تم لوگ جو استضاء کرتے ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں دفاع کروں گا اور تم کو و نابود کرتے اور چنانچہ اسی و اللہ یا اسلموں کا من الناس تو یہ اللہ جل والا کا وعدہ ہے تو ہم جو ہے ہمیشہ حبیب النا صلی اللہ علیہ وسلم اہل البیت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرے سب کے سامنے لوگ ہم کو جو بھی کہے تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم خاموش رہے اس میں جو ہے ایمان سوال ہوتا ہے ہمارے محبت کو کیا ہوا آپ دیکھیے اللہ جل جلولا نے فرمایا تبو کے موقع پر اللہ شروع فقد نثر اللہ اگر آپ لوگ پھر صحابہ تیس ہزار مستدق حاکم کی روایت ہے اور سینا عثمان نے کیسے کردار ادا کی اللہ شروع فقد نثر اللہ اللہ جل والا تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور مدد فرمائیں گے تو یہ جو زمان ہے جس میں ہم ہیں چاہے فرانس ہو چاہے یہ ہو یہ ہو ہم جب باتیں کریں تو دو ٹوک جواب دیں تین چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جائے جائے وہاں الجزائر الجیریا میں اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم کو نہ ہمارا تاریخ کا پتہ ہے اور جہاں ہم جاتے ہیں اور ادھر چکر لگا کر واپس آپ جا کر الجزائر الجیریا میں وہاں کی تاریخ مطالعہ کریں ایک سو پچپن سال one fifty five one sixty years احتلال ہوا فرانس کا انہوں نے احتلال آکوپیشن اختیار کی ہمارے الجزائر الجیریا میں حضرت ان کے عدد اور شمار کے مطابق ایک ملین سے زیادہ مسلمان کو ذبح کی قربانی کی ہمارے عورتوں کی قسمت انہوں نے لوٹ لیا عزت لوٹ لیا یہ ہے ان کی تاریخ اب باتیں کرتے حقوق انسان کی اور و تعبیر کے اور حریت و تعبیر کی فریڈم آف ایکسپریشن کی تمہارے اپنے تاریخ کو تو ایک دوسرے حضرت یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ داخانہ میں جو ٹکٹ ہوتے ہیں پوسٹ اسٹیم ان شیطانوں نے نائنٹین ٹوینٹی ٹو میں بائیس میں ایک شیم اسٹیمپ جو ہے ٹکٹ جو ہے شائع کی فرانس میں جہاں پر یہ کمبخ شیطان مسلمان کو ذبح کر رہے ایک ایک اور اس پر فخر کر رہے کہ ہم نے یہ کیا مسلمان اور کالوں کے خلاف اور اسٹیم کی کیا پورے ملک میں نائنٹینٹی ٹو میں ایک سو سال پہلے تقریباً یہ ہے تمہاری تاریخ اور اب ہم کو ہمارے نبی کے خلاف یہ سب تمہارے تم اپنی تاریخ کو تو دیکھو دو ہمارے جو یہاں افریقہ میں ہے مالی تمبکٹو وغیرہ جو ہے اتنے شوکت قوت اگر آپ تشریف لے جائے وہاں حجاز مقدس بالکل غربت کی حالت میں ان کو پیسہ ملتا تھا مالی سے اگر آپ کو تاریخ سے واقف ہو اور مطالعہ ہو کہ اتنا رقم جو ہے جاتا تھا مالی سے تو یہ لوگ آئے تھے وہاں فرانس والے کہا کہ ان لوگوں کے اندر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ان کے پاس اتنے زیادہ ہے پیسہ بھی ہے نظم سب کچھ ہے اور پورے افریقہ کو یہ لوگ سنبھال رہے ہیں تو ہم کو کچھ کرنا بہت مطالعہ کی تو کہا کہ ان کے جو ہے زبان عربی ہے یہ عربیت کو ہم ختم کرے اور فرانس زبان لے آئے اور اس طریقہ کر کے کر کے مسلمان کو علماء کو شہید کیا اور لوگوں کے اندر احساس پہ احساس کم تری پیدا کی تمہارے عربی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور تم فرانسی زبان سیکھو تو آج ہم اس کے جو ہے شکار ہو گئے آپ دیکھتے ہیں عرب ممالک میں بہت کم آپ کو ملیں گے اوسط کے اعتبار سے کہ جن کو جو ہے زیادہ توجہ ہے عربی نہیں ہم کو عربی انگلش سیکھنا ہے ہم کو فرانسیسی زبان سیکھنا ہے جی۔ تو ہم جب مقابلہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہے تمہارا فرانس کی تاریخ اور آج ہمارے نبی اسلام کے خلاف اور یہ سب بکواس جو ہے تو ہم جب دفاع کرے تو ہم ایسی باتیں کریں اور ہم یوں بتائیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے یہ نہیں کہ بس ہم زبان سے باتیں کرے اہل البیت کے لیے صحابہ ان سب کے ناموز کا دفاع کرنا اور حفاظت کرنا تحفظ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے تو اس وجہ سے یہ بھی حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں ہم جائے زیارت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ کے سامنے ہم برے اللہ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 وإنك لعلى خلق عظيم وبعد الحمد لله ثم الحمد لله the most precious gift of Iman that Allah Ta'ala has granted to us without any eligibility, deservedness, worthiness from our side. It is purely and solely the most precious gift that Allah grants to whom He wishes إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Once again, emphasis at a time when one of the great fitnas and tribulations, what they would call perennialism or the Abrahamic faith, wherein the idea is propagated that belief in Allah Ta'ala is sufficient enough to attain eternal salvation and that it is not imperative to believe in Rasulullah Sallallahu as the final messenger or to enter the whole of Islam. We've spoken about this specifically, extensively previously, but we need to remind ourselves at the time when the forces of Batil are making a concerted effort to bring about a watered down, a liberal, a modernized form of Islam. One of the great fitness that the Ummah faces at present is that of modernism, liberalism, and the many other isms that comes in its wake. As far as the honor of being linked to Allah's Habib, Al-Mustafa sallallahu alayhi wa as Mufti Abdul Qadir has beautifully expounded the many huquq and the rights enjoyed by our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Suffice to understand that a great kitab, الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم by Qadi Iyad al-Maliki rahimahullah ta'ala. He has written this kitab, Al-Shifa. It is exclusively dedicated to detailing the many, many rights enjoyed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam over us. The copy I have is approximately 950 pages huquq and the rights and the virtues of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa The Quran Kareem is replete time and again. Allah Ta'ala speaks about the great virtue, the status of Rasulullah sallallahu alayhi wa Many places Allah Ta'ala takes a qasam, Allah Ta'ala takes an oath. Allah's word alone is sufficient. But when Allah Ta'ala takes a qasam and an oath, it emphasizes its great importance. When once wahi had ceased for a few days, had stopped for a few days, and they taunted Nabi sallallahu alaihi wasallam, the disbelievers, وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَقَلَاكَ Allah Ta'ala comes to defense immediately, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى And in that can Allah Ta'ala defends emphatically that never has Allah Ta'ala become angry with you, and never has Allah Ta'ala, and never will Allah Ta'ala ever forsake you, O Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, as they had taunted. And together with that defense comes great virtue. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى that very soon Allah Ta'ala will grant you such an abundance, such an abundance of favors that you will be elated, you will be extremely happy and pleased with it. Subhanallah, when this verse was revealed, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam responded, لا أرضى وواحد من أمتي في النار. That I will never be totally pleased until there is even one ummati of mine languishing in the fire of Jahannam. In other words, a person who had departed from this world, though it be with a minute amount, but with Iman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's desire extends far into the akhirah, continuously begging and pleading in the court of Allah Ta'ala, and being given permission to continuously intercede and remove his ummatis and followers who would be in the fire. Similarly, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Allah Ta'ala promises that we will elevate your remembrance. Allah Azza wa Jal, when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam they had said, لَسْتَ مُرْسَلَةً Again Allah Ta'ala comes to the fore with that surah which is the heart, Qalbul Quran. that its recitation has innumerable benefits. Allah Ta'ala taking a qasam on the Quran Kareem, Yasin, which in itself varying meanings of commentary. Either Allah Ta'ala alone, alone knows its meaning. Some opine that it means in certain Arabic dialects, oh human being, and that too they say, the most perfect human being, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Some say it means, oh the great leader, again referring to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And therefore some commentators opine that this is one of the names of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala takes a qasam on his own kalam, wal Quran al Hakim. And Allah Ta'ala responds to that criticism, to that objection, innaka lamin al mursaleen. That most certainly, definitely, there's a qasam before it, and various forms of emphasis and stress, linguistically in Arabic, that you are certainly, most definitely of Allah Ta'ala sent messengers on a firm and a straight path, ala siratim mustaqim. When they accused Nabi sallallahu alayhi wasallam, amongst the many accusations, one of those, na'udhu billah, na'udhu billah, they would attribute, na'udhu billah, insanity to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Again, Allah Ta'ala takes a qasam on lofty parts of His creation, noon wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoon. Allah Ta'ala says, with the grace and the fadl of Allah Ta'ala, in no way do you have any link or association to any form of insanity whatsoever. Subhanallah, thereafter as proof that Nabi sallallahu alayhi wa sallam is the furthest from any kind of insanity, Allah Ta'ala says, proof of this, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ You are most certainly of lofty, of very, very high, of impeccable, of magnificent character. Let us look at the akhlaq and the character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam one, one aspect of the akhlaq of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam detailed in books such as Ash-Shifa. One that is an outstanding attribute that despite all the virtues, the status, the high rank enjoyed by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, أول من تنشق عنه الأرض the first person to be resurrected on the day of Qiyamah, the very first to be given entry into Jannah, will enjoy Ash-Shafa'at al-Kubra, the major form of intercession, Al-Maqam al-Mahmud, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam would enjoy the loftiest and the highest rank in Jannah more than any of the creation of Allah Ta'ala, despite all of this. and we see this in our of Mufti Sahib, what the ulum Allah Ta'ala has given and the many, many qualities. What stands out most is that the quality of humility, the quality of tawadu. What humility, what tawadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had would participate in the household chores personally. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would sweep the Mubarak home with his own Mubarak hands. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would crush the corn. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would participate in all the basic household chores. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's humility was such that even if a small child held the hand of the Mubarak hand of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and took Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam along, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to please the heart of that child would follow just so that happiness comes to the heart of that child. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam did not consider it beyond his dignity to accept the invitation even of a slave to a very, very simple, a very, very humble meal that would be prepared. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would happily accept that invitation. So if there is one quality that we try and bring alive, which is the tawadu, the humility of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allah Azza wa Jal mentions the akhlaq and the character. Subhanallah, the virtue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amazing what love Allah Ta'ala showers upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. The incident being discussed in the Quran Kareem is actually the incident of Sayyidina Lut alayhi salatu and his nation, the very first nation who had, who had given inception to that action that Allah Ta'ala terms as al-khaba'ith, from actions of filth, the first to initiate, na'udhu billah, homosexuality. Allah Azza wa Jalla speaks in very, very strong terms regarding this. Islam in its injunctions in this regard is emphatic, it is absolutely clear. So in the discussion of when the angels had come in human form and had evil intentions towards them, the nation, and, and, and, and, and compelling Sayyidina Lut alayhi salam, hand them over, Allah Ta'ala in describing the scenario, saying that they were drunken, they were intoxicated in the vain desires of haram. But Allah Ta'ala to emphasize this, what does Allah say? لَعَمْرُكَ On the qasam of your life. Subhanallah. Allah Ta'ala in a historical incident to emphasize Allah Ta'ala takes a qasam on the life, on the time of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, on the period of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's existence on, on earth. And in this way there are many, many ayat of Quran Kareem where Allah Ta'ala time and again speaks about the great virtue the nobility of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in as far as attempting to ridicule no matter what they do will never in any way diminish the high rank and status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indeed, it is our great honor that Allah Azza wa gives a person whatever means are available in a manner that is guided to raise the objection, to feel that hurt in our heart, genuine and definite hurt in our heart. This will not diminish the rank and status. Allah Ta'ala himself protects Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna kafaynak al-mustahzi'in. In Surah Al-Hijr, Allah Ta'ala revealed this verse that we will suffice for you on against, will suffice on your behalf against those who make a mockery, who ridicule you, O Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, the very same ones who take many, many deities and gods with Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal at the same time also gives Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam the ilaj, the cure, that when criticisms are leveled at you, what should the response be? ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Look at the compassion showered by Allah Ta'ala and in it are lessons for us. That Allah Ta'ala knows that you are hurt, you are pained by what they say. But Allah Ta'ala says, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Continuously praise and glorify Allah. Read Subhanallah, Alhamdulillah. Recite Subhanallah wa bihamdihi. Abundantly focus your gaze towards Allah Ta'ala who is the controller of all conditions. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Resort to abundant sajda. وَعَبُدْ رَبَّكَ Continuously. Let that not the criticisms deter you. Continuously, consistently persist in the worship of your, of, of your Allah Azza wa Jalla, of your Rabb, until death comes to you. So in these verses, Allah Ta'ala speaks about those who would ridicule Rasulullah sallallahu The Mufassirin, the commentators of Quran Kareem here mention various individuals who went to great lengths in causing hurt, in harming, in, in, in ridiculing, in making a mockery, na'udhu billah, of Rasulullah sallallahu alayhi how they had met their dreadful end. In this regard, for example, Walid ibn al-Mughira is mentioned that Jibril والسلام, told Rasulullah ﷺ that Allah will suffice on your behalf against this evil person. And he met a dreadful end. When wearing a very expensive Yemeni shawl, he was walking by, there were some arrows lying on the ground belonging to a person of the Khuza'a tribe. One of the arrowheads pierced into his heel. He was so proud and arrogant that he continued walking, did not even bother to remove it and take it out it pierced deeper into him and eventually this became the cause of a very dreadful death that he suffered. You find As bin Wa'il. As bin Wa'il similarly used to go to great lengths, inna shaniyaka huwa al-abtar, etc. So Jibril alayhi pointed to the inner soul of the foot and said, Allah will suffice for you against this evil person. He was once playing with his children when a thorny tree and plant, the thorns protruded into the inner soul of his foot that caused it to swell to the size of a camel's neck, and this led to his eventual death. We find Aswad bin Abdul Muttalib, an enemy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in his end years, Allah Ta'ala, with humility, or uh, with humiliation, made him blind, and he used to suffer. Degradation would be scorned and ridiculed, and he would himself say that the Lord of Allah Ta'ala is taking retribution from me. You have another person, Aswad bin Abdul Yaghuth, Allah Ta'ala punished him that in the end he would suffer such pain that he would bang his head into a tree, would hit himself with thorns over his face, and eventually succumb to this disease that caused his death. Harith bin Qais' entire body was filled with pus. When finally pus incessantly flowed from his nose, and this caused his end. You see, Abu Lahab, who had scorn and ridicule, would go behind Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in the days of Hajj and tell people, this is my nephew, do not listen to what he says. When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gathered people and warned the first time, he said, Tabban laka sa'ir al-yawm, may you be destroyed. Allah says, may Abu Lahab himself be destroyed and his destruction is definitive. What a dreadful end he had. He suffered a disease and illness that nobody wanted to go near to him. He was left all alone, to die all alone after his death because of the stench emanating. People would taunt his sons. They hired some workers, some laborers to dig a pit and filled it up with rocks and stones in the time of the Mughals, one of the Mughal rulers had accepted Christianity. So on an, on occasion, the Mughal rulers and Christian rulers came to visit him and he intentionally started reviling and making a mockery and speaking ill of Rasulullah sallallahu People advised him not to do so. There was a hunting dog that was tied nearby. Without any reason, inexplicably, the dog attacked him and scratched him severely. It had to take many, many people to pull the dog away from him. And people told him, we told you not to revile Rasul sallallahu alayhi wa He says, no, this dog attacked me because when I was gesturing with my hand, he thought I was going to attack him. He continued reviling and speaking ill of Rasulullah sallallahu alayhi wa The dog got loose and this time came to him, attacked, scratched and ripped his throat open and he died in this manner. So Allah Azza wa Jal give us the tawfiq to have sincere muhabbat, ita'at, obedience to the teachings, emulation of the Mubarak ways and the sunnah of Rasul sallallahu alayhi wa Let us bring our life, read the seerah of Nabi sallallahu alayhi wa teach our children, intentionally, conscientiously make the effort to teach us, ourselves, our children, muhabbat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله I have the Ash'ar of Hazrat Malana Hakim Ahmad Akhtar Sahib Rahmatullahi Alayh. And presently the fitna that's going on, I told Hazrat, I read the Ash'ar in front of Hazrat to correct some words of mine. And Hazrat just told him that Hazrat also agreed that کہ اس کو اس وقت جو فتنہ ہے اس کے اوپر بھی ہم محمول کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر میں جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر میں جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں زخم میں جگر دکھاؤں کسے غمے جا نو دل سناؤں کسے میں زخم میں جگر دکھاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں پھر ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں زخم میں جگر دکھاؤں یہ بدھ جو محتاج ہے سراپا یہ بدھ جو محتاج ہے سراپا یہ بدھ جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مستو شیدہ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مستو شیدہ مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یارب جدھر میں جاؤں غم جان و دل سنا کسے میں زخم جگر دکھاؤں مکتا ہے مجھے تو اختر سکون دل گر مجھے تو اختر سکون دل گر ملا ملا تو بس اہل دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو اہل وفا کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو اہل وفا کے در پر تو ان کے در کو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 الاول کی مہینے سے بھی ظاہر ہے ربیع الاول کے مہینے میں لوگ اور علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اس مہینے میں سیرت کا بیان کرنا سنت ہے اور دوسری مہینوں میں سنت نہیں یہ مقصد نہیں بلکہ چونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ولادت اور وفات کی یاد تازہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی عبادت کو کسی ٹائم کے ساتھ خاص کر لیا جائے اور اس تخصیص اور خاص کرنے کو سنت اور عبادت سمجھ لے اور شریعت سے ثابت نہ ہو تو اس کو بدعت کہتے ہیں اور اگر کسی عبادت کو کسی کام کو کسی ٹائم کے ساتھ خاص کر لے اور خاص کرنا عبادت کی نیت سے نہیں سنت کی نیت سے نہیں بلکہ کسی اور مصلحت کی وجہ سے ہے کسی اور فائدے کی وجہ سے ہے تو اس کو بدعت نہیں کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لوگ درخواست کرتے تھے کہ ہمارے لیے ایک وقت خاص کریں اس ٹائم کو خاص کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس خاص وقت میں لوگوں کا پہنچنا اور لوگوں کا حاضر ہونا آسان ہو جائے گا سب کو معلوم ہوگا کہ جمعرات کے دن بعد ہی سب کو معلوم ہوگا اتوار کی رات کو یا اتوار کے دن کو بعد میں نصیحت ہے تو لوگوں کو آنے میں سہولت اور آسانی ہوگی اور فائدہ ہوگا جیسے اتوار کے دن اس وقت مجلس ہوتی ہے بعض حضرات آتے ہیں سنتے ہیں لیکن کسی کے دل میں نہیں گزرتا یا کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اتوار کے دن اس وقت لوگوں کا جمع ہونا سنت ہے اور عبادت ہے بلکہ آسانی کے لیے ہے اس لیے کہ اتوار کا دن ہے لوگوں کی چھٹی ہے چھٹی میں آنا آسان ہے کام پر جانا نہیں ہے اور جن لوگوں کو فجر کے بعد آج کے دن سونی کی عادت ہے تو ایک گھنٹہ نیم بھی نکال سکتے ہیں اس کے بعد بھی شرکت کر سکتے ہیں تو یہ آسانی کے لیے ہے سنت اور عبادت کے درجے میں نہیں ہے اس لیے ہمارے علماء کرام جو ربیع الاول میں سیرت کا بیان کرتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں کہ بارہ ربیع الاول کو سنت ہے اور اس کے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر مہینے میں اور ہر وقت بیان کرنا چاہیے جیسے ابھی آپ نے سنا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مسجد میں آنا ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اے اللہ ہماری رحمت کے دروازے کھول دے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام ہاں جس وقت جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے تاکہ توحید برقرار رہے کہ صرف اللہ کے نام پر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں کسی غیر کے نام پر ذبح نہیں کرتے اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے اس یاد کے آنے کی وجہ سے لوگ سیرت کو بیان کرتے ہیں اگر اس مہینے میں نہ ہو جائے تو جربی وسائی میں بیان کرے جمعہ دل اولا میں بیان کرے لیکن اس مہینے میں چونکہ بے اختیار یاد آتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوزیٹو ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال اور خوبصورتی کو بیان کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوال اور بخشش کو بیان کیا جاتا تھا سخاوت کو بیان کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور رعب اور دبدبے کو بیان کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور جمال اور کمال اور نوال کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو بیان کرتے تھے لیکن اس سال اتفاق سے ایک اور چیز کا اضافہ بھی ہوا نیگیٹو کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں ان کے خلاف ان کی تردید میں بیان کیونکہ واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا اور جیسے مفتی عبد القادر صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا کہ اذان پوری دنیا میں ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی ہے فجی سے اور فجی کی قریب جو علاقے ہیں وہ اذان ختم ہوتی ہے تو اس کی قریب علاقوں میں ملیشیا ہے اور وغیرہ وغیرہ ہے وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں وہاں سے ہوتے ہوتے تھائی لینڈ وغیرہ میں اذانیں شروع ہو جاتی تھی چائنا میں جب شروع ہو جاتی تھی وہاں سے ہوتے ہوتے برما میں اور ہندوستان سری لنکا مالدی وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اذانیں چلتی رہتی ہے اور جب کا وقت ہوتا ہے تو زہر کی اذانے پھر افریقہ میں اسی طرح چلتی رہتی ہیں چوبیس گھنٹے تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چلتا رہتا ہے ان نشان اکول ابتر دشمن کو اللہ تعالیٰ نے نیس نابود اور ختم کر دیا آج پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں ابو لہب کی اولاد سے ہوں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں رتبہ شیبہ کی اولاد میں سے ہوں یا اور مولانا برہان سے جو آپ نے نام سنے ظالموں کے ان کی اولاد میں سے ہوں یا ان اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرتے ہو اور بے شمار لوگ ہیں جو سادات ہیں اور اگر سید نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلمان سے کسی نے کہا دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے والد کی طرف اور والد اپنے بچے کو زندگی گزارنے کے سب طریقے بتلاتے ہیں اس لیے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کس طرح استنجا کرنا ہے کس طرح وضو کرنا ہے کس طرح غسل کرنا ہے کس طرح لیٹنا ہے کس طرح اٹھنا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا مر ہے ورنہ عیسائی اور مسیحی یہ نہیں بتلا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں کیا پڑھتی تھی اور کون سی صورت پڑھتی تھی یہ نہیں بتلا سکتے کتنی رکعتیں پڑھتی تھی یہ نہیں بتلا سکتے کہ کتنے رودے رکھتے تھے ان کی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیس روزے رکھتے تھے ہماری بعض کتابوں میں لکھا ہے پھر کچھ مدت گزر گئی اور روزے سردی کی جگہ گرمی میں آ گئے اور لمبے دن ہو گئے بڑے دن ہو گئے انہوں نے سوچا یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے اس لیے گرمی کے روزوں کو ہم ختم کریں گے اور ان کی جگہ پر ہم سردی میں روزے رکھیں گے اور تیس کی جگہ ہم چالیس کر دیں گے تاکہ وہ کثر پوری ہو جائے چالیس کرنے کے بعد پھر کچھ مدت گزر گئی اور ان کا کوئی محبوب بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا اس کی بیماری کی وجہ سے لوگوں نے یہ منت اور نظر مان لی اگر ہمارا بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو ہم مزید سات روزے رکھیں گے سات کو بڑھایا وہ بیمار ٹھیک ہو گیا تو فورٹی سیون ہو گئے پھر آپ اس میں مشورہ کیا یہ فورٹی سیون کو کون یاد رکھے گا اس قصر کو پورا کرو پچاس کر دیا اب شریعت تو ان کے نزدیک کھلونا ہے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں ایک تو ہماری شریعت ہے وہ پک کی شریعت ہے جو شریعت کی کسی حکم کو تبدیل کرے گا یا کوشش کرے گا وہ تبدیلی اس کی منہ پر ماری جائے گی اور شریعت اپنی جگہ پکی ہے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا انا نہ نزلنا نہ ذکر وہ ان نہ اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ دین اور شریعت کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں تو پچاس روزے وہ رکھتے تھے کچھ کسی معنی میں رکھتے ہوں گے پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے پچاس روزے انہوں نے کہا چلو ایسا کر لو کہ یہ روزے کو رات کے اندر کر لو رات کو روزہ بہت آسان ہے اور جب صبح اٹھیں گے ناشتہ کریں گے تو اس کا نام بریک فاسٹ بس روزہ کھول دیا یہ کتنا بہترین اور اچھا روزہ ہے بات چیت کا بھی روزہ ہے نماز سی بھی روزہ ہے اور کھانے پینے سی بھی روزہ ہے تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس مہینے میں ہم بیان کرتے تھے لوگ بیان کرتے تھے ان کے اخلاق ان کے کمالات ان کا جمال ان کا جلال ان کا کمال ان کا نوال ان چیزوں کو بیان کرتے تھے اور اس سال گستاخی کرنے والوں کے خلاف بولنا یہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور بھائی جیسے ہماری قاری رفیق صاحب نے نظم سنائی تو انہوں نے تو اتفاقاً اس نظم کو منتخب کیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظم کو حالات کے مطابق منتخب کیا حالات کے موافق کہ ہم مسلمان کہاں جائیں کس سے شکایت کریں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت تو دعا کر سکتے ہیں اور اسباب کے درجوں درجے میں مسلمانوں کی سہارے سب ٹوٹ گئے مسلمانوں کے سہارے ہوتے ہیں مسلمان حکومتیں مسلمان افواج مسلمانوں کی طاقت وہ بالکل نہیں رہی کسی زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی اور اس خلافت عثمانیہ کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب تھا اگرچہ وہ اسلحہ وغیرہ نہیں بناتے تھے سائنسی ترقی نہیں کر چکے تھے سائنسی ترقی کو تو اس وقت ہم نے ختم کیا جس وقت بنی امیہ کی حکومت ختم کی اسپین میں بنی امیہ کی حکومت تھی سائنسی ترقی خوب جاری تھی یہاں تک کہ اگر آپ یورپ میں دیکھیں گے تو یورپ کی یونیورسٹیوں کی عمارتیں اسپین کے مطابق ہیں یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ اسپین نے ان سے لیا اس لیے کہ اسپین میں تو روشنی پہلے پہنچی تھی اسپین میں جس وقت مسلمان شیشی کی گلاسوں کو استعمال کرتے تھے اس زمانے میں انگلینڈ میں لوگ گائے اور بھینس اور گائے کی سینگ میں شراب ڈال کر کے پیتی تھی وہ جو سینگ ہے اس کے اندر سوراخ اس میں سے گلاس بنایا اور اس میں پیتے اور مسلمان اعلی درجے کی برتن استعمال کرتے تھے ایران میں بھی وہ ایران نہیں جو شیعوں کا ایران ہے وہ ایران جو حضرت عمر والا ایران تھا ہم تو ایران کو شیعوں کا ایران سمجھتے ہیں یہ تو بعد میں انہوں نے غصب کیا اور بعد میں انہوں نے زبردستی لے لیا اور دھوکہ دیا وہ حضرت حضرت عمر والا ایران اس لیے جب میں یا کبھی کہتا ہوں کہ یہ پستہ ہے اور بہت اچھا پستہ ہے ایران کا پستہ ہے تو اس کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایران کا پستہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسری طرف لوگوں نے ترقی کی ہے ترقی اس زمانے میں تو وہ جو سائنسی ترقی ہے وہ سائنسی ترقی والوں کو تو ہم نے اتنا بدنام کر دیا کہ کوئی بنی امیہ کا نام لیتا ہے تو ہم کہتے بنی امیہ کا نام کیا ہے ان بیچاروں کو تو ہم نے اتنا بدنام کر دیا تو سائنسی قوت تو ہے نہیں مسلمانوں کے پاس اتحاد کی قوت کا تو یہ حال ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ عرب ممالک کس طرف جا رہے ہیں کون سا عربی ملک کس طرف جا رہا ہے کوئی کسی کا ٹھکانا نہیں ہے اتحاد بھی نہیں ہے مسلمانوں کا مال بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے مسلمانوں کا مال ہے اور وہ یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں پڑا رہتا ہے بڑے بڑے حکمرانوں کا تو اب تو جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ ہم ٹھکانا کہاں تلاش کریں اور کہاں جائیں یہ تو عالم اسباب ہے عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے لیکن اسباب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے اور وہی منظر ہوا جیسے الاسلام اسلام غریبا وسيعود غریبا فتوبا للغرباء اسلام بد غریبا شروع میں مسافر اور اجنبی انجان آدمی کی طرح آیا تھا شروع میں اسلام کا یہ حال تھا کہ اسلام کو سینے سے لگانے والے نہیں تھے اور جو زیادہ تر ہوتے تھے وہ غلام ہوتے تھے غریب لوگ ہوتے تھے وسعود غریبا اور آخر میں بھی اسلام اجنبی مسافر اور انجان آدمی کی طرح بن جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی فتوبہ للغرباء اے معہد الغریب فتوبا مبارک بادی ہے خوشی ہے کامیابی ہے اور درخت جو جنت کا درخت توبہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے للغرباء اے جو مسافروں انجان لوگوں کی طرح ہو معہد الغریب جس نے اس غریب اسلام کو اس اجنبی اسلام کو اپنے سینے سے لگایا ہو دونوں مبارک ہیں اسلام بھی مبارک ہے اور اسلام جس نے سینے سے لگایا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے جو اس کو قوت پہنچاتا ہے طاقت پہنچاتا ہے وہ دونوں مبارک ہیں الذين يصلحون ما افسده الناس اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں بگاڑ کو یہ ٹھیک کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے سنا عزرو ضرور ہو و نسرو ہو تو عزرو ضرور ہو اس کے ایک معنی قوت پہنچانا ہے اور تعزیر کے اپنے معنی ہے منع کرنا اس لیے جو سزا شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہوتی اور حاکم اپنے خیال اور رائے کے مطابق سزا دیتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں تعزیر کے معنی ہے منع کرنا یعنی اس سزا کی وجہ سے یہ آدمی اور دوسرے لوگ اس غلط کام سے منع ہو جائیں گے اس غلط کام سے باز آ جائیں گے تو عدرو میں یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے ان کی عزت پر جو حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو منع کریں گے اور منع کرنے کی دوسری طریقے تو جیسے آپ نے سنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مذمت کریں گے ان کے پاس خطوط لکھیں گے اور ان کے مال کا بائکاٹ کریں گے اور ان کے ان کو اپنے جذبات پہنچائیں گے کہ یہ ہمارے جذبات ہیں اور یہ ہمارے خیالات ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو جیسے حضرت حساد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کو وہ اشعار یاد ہوتے تھے اور مسلم شریف میں مسلم جلدسانی میں وہ اشعار مذکور ہیں تو حضرت حسان نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جو حملہ کرتے تھے ان حملوں کو روکا ہے ان حملوں کو پسپا کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش تھے بہت خوش حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس قصیدے سے اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار سے خوش تھی اور اس میں ایک شعری بھی بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ لسانی ببحری لا تو دلا میری زبان تلوار کی طرح ہے لسانی لا عیب فی ہے اس میں عیب نہیں وبحری لا تقدره الدلا اور میرا سمندر اگر اس میں ڈول ڈالا جائے تو ڈول کی وجہ سے سمندر کدلا نہیں ہوتا سمندر سمندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمندر ہے سمندر کے اندر اگر کوئی پیشاب کی ایک بوتل ڈال دے سمندر کو کچھ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع میں اور اونچی شان میں کوئی فرق نہیں آتا اور اسی قصیدے میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے فَمَنْ رسول اللہ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ نٹ سَوَاءُ فَمَنْ ہوں رَسُولَ اللَّهِ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت اور برائی بیان کرتا ہے تم میں سے اور جو تعریف کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے یہ دونوں برابر ہیں یعنی تمہاری برائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے وہ لکھے ہیں کتابوں میں ان اخلاق کا بھی جواب نہیں ان کے اقوال کا بھی جواب نہیں ان کے افعال کا بھی جواب نہیں ان کی شان کا بھی جواب نہیں ان کے معجزات کا بھی جواب نہیں ان پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا اس کا بھی جواب نہیں ان کی احادیث کا بھی جواب نہیں اس لیے جو تم گستاخی کر رہے ہو تمہارے لیے نقصان ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ صوت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو فلا تجہروا له بالقول اور جب ان سے بات کرتے ہو تو بلند آواز سے اونچی آواز سے بات مت کرو دو باتیں فرمائی ہیں لا فوق صوت النبی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپس میں بات کرتے ہو تو آپ کی آواز حضور کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہو تو ان کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گستاخی کی وجہ سے ہو اور گستاخی کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صحابہ کرام اتنا ادب اور اتنا احترام فرماتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو صحابہ کرام اپنی سروں کو جھکاتے تھے ان سے متویر ایسا ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کسی کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو تو وہ سر کو نہیں ہلاتا کہتا یہ اڑ جائے گا اور میرا ارادہ ہے کہ اس کو پکڑوں تو اچھا، صحابہ کرام کی شان ایسی ہوتی تھی اور ابھی آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی کو وضو کی پانی کو گرنے نہیں دیتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جب کاٹی جاتی تھی تو ایک حصہ حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ کے پاس ہوتا تھا ان کے گھر وہ گھر میں لے جاتے تھے اور ایک حصہ صحابہ آپس میں تقسیم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے ان کی بھی عزت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں حضرت ام سلمہ یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک برتن تھا اس برتن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو ہم رکھتے تھے اور جو بیمار ہوتا تھا تو اسی کے اندر پانی ڈالتے تھے وہ بال کے ساتھ پانی مل جاتا تھا اور پھر وہ پانی ہم مریض کو دیتے تھے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی برکت سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مدینہ منورہ آئے اپنی بیٹی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا حضرت ام حبیبہ نے فرمایا یہ ادب کے خلاف ہے آپ مسلمان نہیں ہیں اس بستر پر نہ بیٹھیں ازواج متحرات کتنا ادب فرماتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنے لیے عزت اور اپنے لیے شرافت سمجھتی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور یہ ہے بس یہ واقعہ سناتا ہوں تو بند کرتا ہوں بس کرتا ہوں حضرت معاویہ کے بارے میں مشہور کیا ہے لوگوں نے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد عمرت القضاء کے موقع پر سن سات ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمری کے لیے تین دن کے لیے آئے تھے اس موقع پر میں مسلمان ہوا اور میں نے اسلام کو چھپایا اپنی والدہ اور اپنے باپ کی وجہ سے ان کے خوف کی وجہ سے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمری کے لیے آئے تھے صحابہ کرام آئے تھے تو اس وقت غصے کی وجہ سے مشرقین جتنے تھے تو وہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے تھے مکہ میں نہیں رہے مکہ خالی تھا بڑے بڑے مشرقین سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ مشرقین کہتے ہیں از نا ہم ما یہ صحابہ کرام ہے ان کو مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے یہ لاغر بن گئے کمزور ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جسم کی اوپر تنقید کو بھی برداشت نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جب تم طواف کرتے ہو تو طواف میں رمل کرو رمل کندھے ہلا ہلا کر تیز چلو یہ پہاڑ کے اوپر دیکھیں گے تو پہاڑ کے اوپر سے دیکھیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا یہ کمزور ہے یہ تو پہلوان ہے یہ تو تیز چڑھتے ہیں اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان چلتی تھی یعنی دوڑتی نہیں تھی اس لیے کہ اس طرف مشرقین نہیں دیکھتے تھے پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاروں طرف تم تین چکروں میں رمل کیا کرو پھر بعد میں تین پورے چکروں میں رمل آ گیا تو اس موقع پر حضرت معاوی رضی اللہ عنہ چپکے سے مسلمان ہو گئے تھے اور برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کاٹا تھا تو بخاری کی حدیث ہے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مروا میں اس لیے عمرہ میں مروا کے پاس جو ہے کاٹ بالوں کو کاٹتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو میں نے مروا پر کاٹا تھا اور اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حلق فرماتی تھی چار مرتبہ عمرے میں بھی اور حج میں بھی تو جواب یہ ہے کہ جب بال لمبے لمبے ہوں تو عادت یہ ہے کہ پہلے بالوں کو کاٹتے ہیں پھر بعد میں حلق ہوتا ہے اس لیے کہ بال بہت لمبے ہوتے ہیں خصوصاً پرانے زمانے میں تو پرانے آلات ہوتے تھے تو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے بھی برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کاٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال محفوظ ہوتے تھے لوگ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی کو برکت کے لیے استعمال فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑی دیر کے لیے ایک کپڑا پہنتے تھے اس کپڑے کو بھی لوگ محفوظ کرتے تھے مشہور یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے ایک چادر یا لنگی بنائی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر نہیں تھی تو ایک صحابی مشہور یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی اچھی ہے مجھے دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے والے تو نہیں تھے ان کے بارے میں تو کہ فرمایا ہے حضرت حسان یا کسی اور شاعر نے ما قال قط ما قال لا قط الا فی تشہده لو لولت تشہد کانت لا لاہو نعمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں کہا مگر تشخد میں اگر تشخد نہ ہوتا تو لا کی جگہ ہمیشہ نعم کہتی نعم ہاں لے لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فور دے دی وہ چادر دے دی بخاری کی روایت ہے لوگوں نے ان کو ملامت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت تھی اور آپ کو نہیں اور آپ نے خواہ یہ مانگا انہوں نے کہا مجھے اس کی حاجت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چلتا رہتا ہے وہ فقیری اور مسکینی کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا فقر اختیاری ہے ان کے سامنے مکہ مکرمہ کے پتھروں نے عرض کیا ہم سونا بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سونا بنا دیں گے حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں اور فرمایا مجھے ضرورت ہے مرنے کے بعد یہ میں یہ مرنے کے بعد میرے کام آ جائے گی تو بخاری میں روایت ہے فکانت کفن ہو وہی اس ان کا کفن بن گیا کفن میں استعمال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو لوگ برکت سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں جو آنکھیں خراب ہو گئی تھیں آشو بچشم چشم کو کہتے ہیں بیماری ہو گئی تھی اور ان کو خیبر کے موقع پر بھیجنا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرما دے ہدایت مقدر میں نو تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں آتی لیکن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے قبول فرمائے صلی اللہ علیہ واضح صاحب اجمعین اب دو تین سطرے پڑھتے ہیں بہت سے لوگ بیعت کی ضرورت سے انکار کرتے ہیں کہ جب شریعت کے احکام ہمارے سامنے موجود ہیں تو بیعت کی کیا ضرورت ہے <clears throat> ایسے لوگوں کی کے لائقین ارشاد فرماتے تھے کسی ولی کامل سے رابطہ قائم کیے بغیر اول تو عادتاً عامتاً پوری طرح احکام شریعت پر عمل ہوتا نہیں دوسرے اس میں اخلاص نہیں پیدا ہوتا اس وجہ سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے پھر حضرت عمر سے سب نے رابطہ کیا اور بیعت ہوئی اور یہ بیعت صرف خلافت میں تابیداری کے لیے نہیں تھی بلکہ تسکیہ باطن یعنی باطن کی صفائی کے محکم بنانے کے لیے بھی ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اکابر علماء نے باوجود مہارت علمیہ کے بیعت کی ضرورت محسوس کی جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان کے علماء کا حال معلوم ہے اخیر میں مولانا گنگوہی مولانا نانوتوی مولانا تھانوی وغیرہ نے حضرت حاج امداد اللہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ضرورت سمجھی اور اور اس بیعت کی بدولت بہت کچھ باطنی منافع حاصل کی صلی اللہ علیہ محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي على الوهاب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الإفلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم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 اللهم اجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك واجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخف الاشياء عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا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 سے حسد سے کینہ سے حب جان سے حب مال سے ہماری حفاظت فرما توازو کی دورے سے مانا مال فرما اعلیٰ ایمانی صفات سے ہمیں متصف فرما ایمان کامل کی دورے سے مانا مال فرما جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما جہاں بھی مسلمان رہتے اللہ ان کی جان و مال عزت آبر و اولاد اور دین کی حفاظت فرما جہاں بھی مسلمان یا اللہ مظلوم ہے یا اللہ ان کی مظلومیت کو ختم فرما ان کی مدد نصر فرما ان کی حفاظت فرما ان کے خلاف سازشوں کو ناکام فرما اللہ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما حرمین شریفیں کی حفاظت فرما یا اللہ ظالم کو ہدایت اسی فرما اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو یا اللہ یا اللہ ان کو زمین سے پاک اور صاف فرما اللہ یا اللہ نبی علیہ السلام وسلم کی سچی محبت اور اطاعت ہمیں نصیب فرما عزت اور احترام نصیب فرما الہ العالمین یا اللہ ہم نے نبی علیہ السلام وسلم کے حقوق کو پامال کیا یا اللہ ہماری ہماری ہماری ہمارے فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ نبی علیہ السلام وسلم کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما سچی محبت نصیب فرما الہ العالمین یا اللہ جو کچھ مستحف رسول ہے یا اللہ یا اللہ ان کو ناکام بنا دے یا اللہ ان کو ذلیل کر دے یا اللہ ذلیل و خوار فرما دے یا اللہ الہ العالمین اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دین پر جمنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ آسانیاں پیدا فرما ہم سب کو صحت تندرستی آخر سلامتی نصیب فرما یا اللہ صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرما جہاں بھی دین کا کام اس شکل کے اندر ہو رہا ہے اللہ علیہ حق کے اللہ اللہ تمام کو قبول فرما صفات قبولیت سے دے اللہ ہم سب کو قبول فرما ہمارے بیٹنے کو قبول فرما ہمارے سننے کو قبول فرما ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے بڑوں اللہ کا سایہ دے خیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما جو گزر چکے